انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اپنی بیوی زینب بنتے جہش رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اس موقع پر میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہیس تیار کیا اسے ایک چھوٹے برتن میں رکھا پھر مجھ سے کہا بیٹے انس اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو اسے میری امی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ کے رسول میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے عرض کیا میری امی جان آپ کو سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے تھوڑا سا ہدیہ ہے آپ نے فرمایا اسے رکھ دو پھر فرمایا جاؤ فلاں فلاں اور فلاں کچھ لوگوں کے نام لیے اور جو بھی تمہیں ملے سب کو میرے پاس بلا کر لے آؤ انس کہتے ہیں جن کے نام آپ نے لیے تھے انہیں اور جو بھی مجھے آتے جاتے ملا اسے بلا لیا راوی جاد بن عثمان کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے انہوں نے کہا تقریباً تین سو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پیالہ لے آؤ انس کہتے ہیں لوگ اندر آئے یہاں تک کہ صفہ اور کمرہ سب بھر گیا آپ نے فرمایا دس دس افراد کی ٹولی بنا لو اور ہر شخص اپنے قریب سے کھائے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا ایک ٹولی کھا کر باہر جاتی اور دوسری ٹولی کھانے کے لیے اندر آ جاتی اس طرح سبھی نے کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انس اب برتن اٹھا لو میں نے پیالہ اٹھا لیا مگر صحیح صحیح بتا نہ پاؤں گا کہ جب میں نے پیالہ لا کر رکھا تھا تب اس میں ہیس زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا تب کچھ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے انہوں نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ دیوار کی طرف منہ پھیرے بیٹھی ہیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بن گئے آپ وہاں سے اٹھ کر اپنی دوسری بیویوں کی طرف چلے گئے اور انہیں سلام کیا اور پھر لوٹ آئے جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوٹ آئے ہیں تو انہیں احساس ہوا کہ وہ لوگ آپ کے لیے باعث اذیت بن گئے ہیں تو وہ لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور سب کے سب باہر نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دروازے کا پردہ گرا دیا اور خود اندر چلے گئے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ پر یہ آیتیں اتری پھر آپ نے باہر آ کر لوگوں کو یہ آیتیں آخر تک پڑھ کر سنائیں اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے میں ان آیات سے سب سے پہلا واقف ہونے والا ہوں اور اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کرنے لگیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھارہ یہ حدیث صحیح ہے